ایک شاگرد استاد کی بات غور سے سن رہا تھا استاد نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے شاگرد نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا چار استاد کو لگا کہ شاید شاگرد صحیح سے سوال سمجھ نہیں پایا استاد نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا دیکھو اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہو جائیں گے شاگرد سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا چار سیب اب استاد کچھ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا مگر اس نے دوبارہ سوال کیا اب کی بار شاگرد نے استاد کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ کر جواب دیا اور کہا چار سیب دفاتن استاد کو یاد آیا کہ شاگرد کو لیچی پسند ہے ہو سکتا ہے اسے سیب نہ پسند ہو اور اس وجہ سے وہ سوال پر فوکس نہیں کر پا رہا ہو لہذا استاد نے پوچھا اچھا بتاؤ اگر میں تمہیں ایک لیچی اور ایک لیچی اور ایک لیچی دوں تو تمہارے پاس کل کتنی ہوں گی شاگرد نے سوچ کر جواب دیا اور سوالیہ انداز میں کہا تین بالکل ٹھیک استاد نے خوش ہو کر کہا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے شاگرد نے جواب دیا چار اب استاد کو بہت غصہ آیا اس نے پہلے تو شاگرد کو ڈانٹا اور پھر غصے میں پوچھا کیسے کیسے ہوں گے چار سیب شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا کیونکہ ایک سیب میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے لہذا غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے دوسرے کی رائے جان لے ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہلو سے معاملے کو دیکھ رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے درست ہو